السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر اٹھارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد كذب الذين من قبله فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کافروں کو دوبارہ ڈرا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ اگر تم لوگوں کا عیش بہت لمبا ہو گیا ہے تمہیں ہم نے بہت زیادہ وقت دے دیا ہے تو تم بالکل ہی آزاد ہو گئے ہو ہم جب چاہیں ہم وقت ختم کر دیں گے اپنی رسی کھینچ لیں گے تمہارے سے جو پہلے لوگ تھے نا وہ بھی یہی سمجھتے تھے کب کس کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ کس کو سزا دے دے یہ اسی کو معلوم ہے صدق اللہ العظیم